بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به بےحب لعلكم تتقون داوا سینٹر الجبیل کے قابل احترام ذمہ داران میرے مکرم معظم عزیزم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظ اللہ دیگر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دینی ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اس کا ہم پر یہ احسان واجب الشکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا اسلام کی شکل میں وہ دین جو قرآن و سنت کا اللہ کے آسمان سے نازل کردہ خالص دین ہے اس کو ماننے اس کی قدردانی کرنے اور قبول کرنے کی توفیق سے ہم کو ہمکنار کیا جس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اس زندگی میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے اس نعمت سے ہم کو مالا مال کیا اس پر اللہ رب العالمین کا انتہائی جتنا بھی ہم شکر کریں اپنا سب کچھ لٹا دیں سب کچھ قربان کر دیں تو اس ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے شکر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ نعمت دی اور پھر اسی نعمت کے واسطے سے یہ مختلف جنسیات اور قومیات سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم توحید کے ایک مذہب اور ایک رشتے سے جڑے ہونے کی بنیاد پر یہاں آج اکٹھا ہے سعودی عرب مملکت التوحید کی اس سرزمین پر میں اس موقع پر جو جذبات خوشی مسرت محسوس کر رہا ہوں ہاں اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس ذمہ داری کو مجھے سونپا گیا ہے شاید میں اس کی اس کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن اپنے ان بھائیوں کی درمیان ایک اہم موضوع کو لے کر اس کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے بیان کرنے کی خاطر جو اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی اس پر پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد دعوی سینٹر اور اس سے متعلق جن لوگوں نے اجازت دی اور آپ حضرات جو یہاں حاضر ہیں اس دورے میں شریک ہیں میں ان تب کا شکر گزار ہوں اور رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جب اس نے اس بات کی ہمیں توفیق ادا فرمائی کہ ہم اس موضوع اور اہم بات کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تو رب العالمین اس ملاقات کو اس مجلس کو قبول بھی فرمائی. فرمائے ہمیں اخلاص دے وے اس مجلس کے جو محدود اور مختصر وقت ہے ہو سکتا ہے بعض اخوان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بہت مؤثر ہے شیخ نے بھی بیان کیا کہ جمعہ سنیچر ابھی اور آئندہ ہفتہ لیکن حقیقت میں یہ ایک کتاب کی تشریح کے لیے ایک فکر اور منہج حق کی تعین اور تشریح کرتے ہوئے جو آج عالم اسلام میں ایک بہت بڑی گمراہی کی شکل میں ایک فکر پھیلی ہوئی ہے اس کی اس کی تشریح تعین اور اس کو مدلل انداز میں جو لوگوں کے لیے قابل اطمینان ہو بیان کرنے کے لیے یہ وقت بہت بہت کم ہے اللہ شاہ اللہ اللہ کسی کو توفیق دے شرح صدر اس مدت میں عطا فرمائے تو یہ اس کا احسان و کرم ہے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے اور ذریعہ بنائے بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ موقع ملا آپ حضرات کے شکر کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی تمہیدی کلمات میں شیخ مختار نے بڑی جامع گفتگو کی اور اس گفتگو کے تناظر میں آپ حضرات کو اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوا ہوگا شیخ نے یہ بیان کیا کہ اسلام کو آغاز میں کن پانچ افکار سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہاں اس میں خارجیت کا امام ذوالخوائے سرا رافضیت کا امام عبداللہ ابن صبا ہاں اور تصوف کے امام یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ منتشر تھے اس کے ائمہ جو ہیں چھٹی صدی میں زیادہ پیدا ہوئے جو اجمی تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا بتایا سارے سلسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں چھٹی سادی ساتویں ہجری کے اجمی حضرات ایک قدریہ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوا ان کا اسلسور یا اس کا بانی جو سکتا معبد الجہنی بسرا کا ایک واسد عطا اور امر بن عبید یہ جو شیخ نے اعتزال کا اقلیت پسندی کا ذکر کیا ان کے سرغنا یا بانی اور مؤسس یہ دو حضرات ہیں اس طریقے سے آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جس جن گمراہیوں کا آغاز کیا اور شیخ نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ اسلام اور دین کو نقصان پہنچانے والے اور مختلف احوا اور بدعات کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے میری امت کے ترہتر فرقے ہوں گے بہتر جو ہے وہ گمراہی کا یعنی جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے اس کے مسداق بننے والے جتنے بات کے گمراہ فرقے ہیں وہ انہی کی کوک سے جنم لینے والے ہیں انہی کی فکر سے پرورش پانے والے افراد اور گروہ ہیں میں نے یہ تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ شیخ نے فوکس کیا کہ جس جماعت اخوان المسلمین جماعت اسلامی اور ان کے بغل بچہ جو دوسری تنظیمات ہیں ان کے وہ قطبی ہوں سروری ہوں حزب التحریر ہوں بکو حرام ہوں یا دوسرے جو شدت پسند ہو آج کل ہمارے ہندوستان میں جیسے مثال کے طور پہ ایک نئی پہلے ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی جماعت اسلامی کے بچے جو نافرمان کہنے لگے ان پر پابندی لگی ابھی جو ہے کیا فرنٹ جو ہے اس پر پابندی لگی یہ افکار پاپولر ہاں، فرنٹ کی شکل میں یہ افکار دراصل یہیں سے کشید کیے گئے ہیں اس نے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا کہ شر الخلق کے صحیح احادیث میں خارجیوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے کی یہ ذوالخوائے سرا کا واقعہ بتایا اللہ کے رسول ابھی اپنے حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وہ شخص کہہ رہا ہے عدل یا محمد تعدل اللہ اکبر اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے انصاف کیجیے آپ نے انصاف اور آپ نے جواب بھی دیا کہ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا اللہ ابن شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے یہ ایک گمراہی کی پہلی کڑی ہے نبی کی مخالفت سنت کی مخالفت جتنے اہل بیدت ملیں گے روئے زمین پر گمراہ فرقے والے اہل الحبا آپ کے ہاں بنیادی طور سے یہ بات ملے گی مخالفت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخوا سرا کو ٹوکا بولا اور پھر اس کے بعد ان کا نام لے کر جو باتیں بیان کی ان کی صفات بیان کی میں تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں کتاب کی طرف آنا ہے اس لیے جو روایتیں آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ آپ نے نام لے کر کہا یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمیں نام لے کر اہل بدعات کی نشاندہی کرنی چاہیے جن سے خطرہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا سنت کی مخالفت کی اتباع ہوا کا شکار ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے گمراہ فرقے اہل الحوا قرآن و سنت کے سرات مستقیم اور جنت کے راستے سے ہٹنے والے گروہ ہیں سب کے اندر یہ بات مشترک پائی جائے گی کبار علماء ہمارے سلف کے تبصروں میں یہ باتیں آپ کو موجود ملے گی اتباع زن اتباع احوا اور مخالفت سنت گمراہی کی یہ بنیادیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور شیخ نے فوکس کرتے ہوئے کہا کہ رافضیت اور خارجیت کے جو دو ایک سکے کے دو رخ ہیں ایک دوسرے سے تال میل بھی نظر آتا ہے بظاہر ایک دوسرے کے ضد بھی ہیں لیکن تال میل بھی ہے یہ موجودہ جس جماعت سے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اخوان المسلمین یا اور اس سے متعلقہ ہم فکر حضرات ان کے اندر ان کی خارجیت اور رافضیت کی صفات نمایاں طور پر ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جن جن ملاحظات آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے میرے پاس عربی میں اس میں جو پچاس ملاحظات ہیں اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس جماعت کے اندر صرف خارجیت اور رافضیت کی ہی گمراہی نہیں ہے بلکہ جو دوسرے نام لیا گیا اعتزال دوسری زبان میں کہیں اصولی زبان میں اقلیت پسندی ہاں یہ بھی اس جماعت میں آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی یہاں آپ کو تصوف کی گندگی بھی نظر آئے گی باطنیت اور سریت کی شکل میں یہاں آپ کو انکار حدیث بھی نظر آئے گا یہی عقل پسندی اور احتجاج کی شکل میں یہاں آپ کو منہج سلف سے انحراف صحابہ کرام پر تان و تشنی کی شکل میں بھی نظر آئے گا یہ آپ نے کچھ چیزیں سنی ہیں ہم ملاحظات میں اسے پڑھیں گے میں تمہید میں خاص طور سے آپ حضرات کو اس جانب تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اخوان المسلمین کی ایک جماعت سے متعلق یوں ہی ان کے جو ہے ان پر ناقدانہ جائزہ پیش کر رہے ہیں یا ان کی خامیوں کا ذکر کر رہے ہیں جی نہیں یہ ہمارے کئی اعتبار سے دینی فریضے اور ہماری آپ کی ضرورت کا ایک حصہ ہے ابھی بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان روئے زمین پر آج اسی فکر سے پہنچ رہا ہے شدت پسندی غلو تشدد مسلمانوں کو بلا شرعی آداب و احکام کے کف کافر قرار دینا ان کی جان مال کو حلال سمجھنا عورتوں کی عزتوں کو پر ہاتھ ہاتھ ڈالنے کو جائز قرار دینا اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے کیا تو آج کے موقع پر اس کا کیا معاملہ ہے ابھی آپ نے سنا صحابہ کو دونوں کافر کہتے ہیں تکفیر کا معاملہ یہ چیز مسلمانوں میں جو نقصان پہنچا رہی ہے ان کی گروہ بندی یا جماعت کو کے شیرازے کو جو بکھیر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس امر نے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے چہرے کو انتہائی مخدوش بنا دیا مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا یہودی میڈیا اور دوسرے جو آدائے اسلام ہیں وہ دہشت گردی انتہا پسندی کے جو الزامات لگاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہے لیکن ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے جواز اور ثبوت فراہم کرنے والے یہی لوگ ہیں جن تنظیمات پر اعتراض کیا جاتا ہے عالمی میڈیا میں ہاں، مثال کے طور پہ داعش ہاں، آپ نے دیکھا کہ ایک ناسور کی طرح ابھرا اور پورے عالم اسلام میں شروع میں لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے آئے ہیں پتا چلا کہ یہ سازش کا نتیجہ ہے اور امریکہ اسرائیل اور ان لوگوں نے مل جل کر اسے تشکیل دیا اور ہیلری کلنٹن کا یہ بیان جو آپ نے بار بار سنا ہوگا پڑھا ہوگا ہو سکتا ہے بعض حضرات نے نیٹ وغیرہ پہ دیکھا بھی ہو یہ بیان تھا کہ یہ ہم نے اخوان المسلمین کے تعاون سے تشکیل دیا ہے داعش کو ہمارے مقاصد اپنے مقاصد کی تشکیل کے لیے گلف اور خلیج کے علاقوں میں پھر انہوں نے مقاصد وغیرہ بھی بیان کیے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بات سمیٹتے ہوئے کہ آپ حضرات اسے صرف ایک جماعت کا تذکرہ نہ سمجھیں یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے ہماری اور اپنی آگے کی نسلوں کو بچانے کے لیے انتہائی شدید ضرورت ہے اور عالم اسلام میں صرف یہ ان کے افکار اور ان پر ملاحظات کی روشنی میں آپ کو دین کے کچھ اصول معلوم ہوں گے کچھ ضابطے معلوم ہوں گے ہمیں اس ضمن میں اپنی نوجوان اور نئی نسل کو یہ بھی بتانا ہے کہ کسی سے ولا اور برا دوستی اور دشمنی سے کرنے کے شرعی اصول اور ضابطے کیا ہیں کس بنیاد پر ہم کسی کی تائید کریں کہ یہ جماعت ہماری تائید اور توثیق کی مستحق ہے کس بنیاد پر ہم کسی جماعت کی مخالفت کریں یہ بہت اہم بات ہے اور میں اس کو ایسا کہتا ہوں اکثر اپنے دروس میں مقامی طور پر یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے گھر میں بھی اپنے مزاج کی شکل میں نظر آتی ہے کہ آپ کس کی تائید کرتے ہیں آپ کے گھر میں اگر دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے کوئی معاملہ اور نزا پیدا ہو گیا تو آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں کس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ کے منہج سے جڑا ہوا معاملہ ہے آپ کا منہج اگر صحیح ہے تو آپ حق پر رہیں گے ابھی آپ شیخ کی کچھ ملفوظات ارشاد ملوث فرمائیں گے ملاحظہ فرمائیں گے تو یہاں یہ اصول ضابطہ نظر آئے گا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ملاحظات کو پڑھتے ہوئے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے معلوم ہوں گے ان اصول اور ضابطوں کی موجودہ عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے معاملات افکار مذاہب کے بیچ میں ہماری نئی نسل کی تربیت اور ان کو صحیح دشا اور راستہ دکھانے کے لیے انتہائی ضرورت ہے کل کے درس میں میں نے وہاں بیان کیا احسا میں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ آج یلغار ہے پوری دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب افکار غیر اسلامی چھوڑیے مسلمانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہر روز نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں اس میں تعلیم تزکیہ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اسی راستے کے تحت یہ دروس کے اہتمام کیے جا رہے ہیں ان دروس میں یہ جو موضوعات اختیار کیے گئے ہیں یہ موضوع محض کسی کا رد کرنے اپنے آپ کو تسلی دینے کسی کو نیچا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کی فکر سے بچائے ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہم ان اصولوں کے ذریعے سے ان دروس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح دین کو سمجھیں صحیح دین کی حفاظت کا طریقہ جانیں اور وہ اصول ضابطے یا وہ مناہج اور افکار جو آپ کے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کے دین کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث آپ اپنے آپ کو سلفی یا قرآن و سنت کا متبع اور فرما بردار سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دین حنیف سے اور منہج حق سے برگشتہ ہو گئے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ایسی صورت حال سے اپنے کو آپ کو بچانے کے لیے اہل علم کی ان تشریحات کو ان توضیحات کو جاننا سمجھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے ہم اچھے اچھوں کو دیکھ رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں تن من دھن سے لگے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر خلوص بھی ہو بڑی محنت کر رہے ہیں پیسہ وقت خرچ کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ان کا منہج ہی غلط ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دیا نا کہ تم میں سے کوئی شخص غور کرے سورہ بقرہ میں انفاق کے بیان میں کہ کسی کے پاس جو ہے باغ ہو اس کے نیچے نہرے ہوں اس میں کھنگور اور کھجور کے درخت ہوں اور پھر اس کی ضروریت ضعفا یعنی کمزور قسم کی اولاد ہو اگر کوئی اللہ کا کی طرف سے طوفان آئے اور یکلخت اس پورے باغ کو اور آپ کی پراپرٹی کو اجاڑ دے اور آپ خود بھی اتنے ضعیف ہیں کہ پھر سے کچھ کما بنا نہیں سکتے تو کیا آپ کا آپ کا کیا حال ہوگا ہاں، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ تو دنیا کی مثال ہے دنیا یوں بھی چھوڑنی ہے تباہ و برباد ہونی ہی ہے اللہ رب العالمین نے اب اس کی مثال دی ہے اپنے آپ کو وہاں فٹ کر کے رکھیے اور سوچئے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے زندگی میں بہت کی کوششیں کی نمازیں پڑھی قربانیاں دیں دعوت و تبلیغ کا بظاہر کام کیا مسجد و مدرسے کی تعمیر میں اپنے گاڑی کمائی کے پیسوں کو خرچ کیا اور بہت ساری نیکیاں کی لیکن قیامت کے دن یہ پتہ چلے ہم کو کہ آپ نے جو محنت و کوشش کی تھی وہ سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی تھی منحص کے صحیح منحص پر نہیں تھی آپ کے عمل میں شرک تھا آپ کے عمل میں سنت کی مخالفت تھی لہذا آپ کی ساری محنت رائے گاہ گئی آپ کے منہ پر مار دی گئی سوچئے کیسا معاملہ ہوگا پھر دوسرا موقع اور چانس نہیں ملے گا لہذا اس صورت حال کو سامنے رکھے ان دروس کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کریں یہ صرف ہماری نہیں ہمارے پورے گھر کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام کی ضرورت ہے اور ان ملاحظات میں صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک جماعت کے ملاحظات کو دیکھتے ہوئے ہم دنیا میں بکھرے ہوئے افکار اور مناہج کے تجزیہ کرنے کے طریقے کو جان سکتے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ہم دوسرے مناہج کو بھی پرکھ سکتے ہیں اور ہم صحیح منہج کو جان کر اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے شیخ عبداللہ بن محمد بن حسین النجمی یہ سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ احمد نجمی کی نسبت سے لگتا ہے کہ ان کے شاگرد یا ان کے ہم خاندان ہو بہرحال انہوں نے ان ملاحظات کو اکٹھا کیا پچاس ملاحظات پچاس میں سے میرا ایسا ماننا ہے جس میں سے بعض کی طرف شیخ نے اپنے جامع خطاب میں جو ہے اشارہ کیا کہ یہاں توحید کا زور نہیں یہاں بدعت کو کافی قوت ہے خارجیت کے تکفیری معاملات اور مزاج کو غلبہ حاصل ہے والا اور برا کا معاملہ بھی ان کا کمزور ہے یہ جو تین چار چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اگر میں ایسا کہوں کہ انہی تین چار چیزوں کو فوکس کر کے اگر نوجوان یا نئی نسل کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو یہ دو تین ملاحظات یا دو تین امور کافی ہیں اس بات کو کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جماعت اہل السنہ والجماعہ سے کے طریقے سے اہل حق کے طریقے سے سے ہٹی ہوئی ہے ہاں یہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے یہ بہتر گمراہ فرقوں میں سے ہے اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں لجنا دائمہ ہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ علامہ البانی رحمہ اللہ ہاں حماد الانصاری رحمہ اللہ اور ایسے بہت سارے عالم اسلام کے کبار علماء نے سراحت کے ساتھ کہا کہ یہ بدتی اور گمراہ فرقہ ہے ان کا اپنا ایک منہج ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں نوجوانوں سے جب کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک تنظیم کے طور پر کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی فکر نہیں ہے ابھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اور واسطہ جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا تھا اغیار سے ہے ان کے یہاں کوئی ولا اور برا کا اصول ضابطہ ہے ہی نہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے ابھی آپ پڑھیں گے کہ یہودی نصرانی رافضی ہر ایک سے یہ مسافر یہ جو ہے تعلق قائم کرنے کے لیے راضی ہیں اپنے بازوؤں کو جو ہے کشادہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہاں تک حسن البنا اخوان المسلمین کے بانی نے یہاں تک کہا کہ یہودیوں اور ہمارے درمیان خصومت اور جھگڑا دین اور مذہب کا ہے ہی نہیں ان کے بہت سارے مرشدین نے کہا کہ ہمارا اور یہود و نصارہ کا معاملہ بحثیت مواتین کے ہم وطن ہونے کے برابر کا حق ہے منصب کے اور حقوق کے سارے معاملات میں ایک طرف یہ کہتے ہیں اور مخالفت اگر پوری دنیا میں کسی کی کرتے ہیں تو وہ اہل السنہ والجماع اور سلفین کی کرتے ہیں کتنی تعجب کی بات ہے یہ منہج کے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آپ اہل حق کے مخالف بن گئے اور دنیا کے ہر باطل کا سکے کے لیے اعلی کار بن گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا میں کام کرتے ہوئے ہمارا نوجوان ان کے براق اور خوشنما پرکشش ناروں کے پیچھے جو ہے لپک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کے خدمت کر رہا ہوں دین کے نام کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں ہاں لیکن حقیقت میں وہ دین کی مخالفت اور حق کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے ہاں لہذا یہ شیخ نے جو ملاحظات پیش کیے ہیں میں اس تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ چند ملاحظات کو بھی اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیں تو وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جماعت گمراہ ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں بیان کیا کہ فتنے آئیں گے جن احادیث میں بیان کیا کہ ترہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے جن حدیث میں جس حدیث میں ذکر کیا کہ ایک ہی گروہ حق پر قائم رہے گا ہمیشہ ان حدیثوں کا حاصل ہمارے لیے بنیادی طور سے کیا ہے کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں رسول اللہ وسلم یہ صرف خبر دی آپ نے صرف واقعہ بتا رہے ہیں یہ آپ کی خبر اور معجزہ ضرور ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہدایت اور تمبی ہے کہ دیکھیے ترہتر ہوں گے بہتر جاننا میں جائیں گے تم جاننا مالو والے راستوں کو سمجھنا پرکھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ درس اسی کی ایک کڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور ارشاد اور ہدایت کی تعمیل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ گمراہی کے راستے انحراف کے راستے کون کون سے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچائیں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے برما کے مطابق دین کی اور اسلام کی خدمت وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا جو جاہلیت کو نہ جانے اس لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہم کو آپ کو ضروری ہے کہ گمراہی کو بھی جانے توحید پر قائم رہنے کے لیے شرک کی معرفت بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں اس پر بہت سی دلیلیں ہیں ہم کتاب کی طرف آتے ہیں شیخ عبداللہ بن محمد اپنے کلام کا آغاز کتاب کے مقدمے اور تمہید میں تمہید کئی اعتبار سے میں بہت اہم سمجھتا ہوں اپنے مقدمے میں یہ آغاز کرتے ہوئے ہم دو سلاد کے بعد کہتے ہیں کہ امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر اس کے مختلف جوانب کا ذکر کیا شروع میں انہوں نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ دین حنیف کی بہت عظیم اور کھلی نمایاں علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ پہچان ہے کیا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بڑا مشہور فرمان ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے منکم کم کا بعض اہل علم نے کہا کہ من بیانیہ ہے تو تم کو ایسی جماعت ہونا چاہیے اگر بیانیہ مانے اور تبعیزیہ بعض والا مانا مانے تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے ہاں بعض اہل علم نے بیان کو زیادہ کہ ہر شخص کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے علم اور طاقت کے مطابق خیر کی طرف دعوت دے یو مین یا معروف ہے اور وہ معروف کا حکم دیتے رہیں اور منکر سے روکتے رہیں معروف جو شریعت کی نظر میں معروف ہے ان میں سر فہرست جو ہے توحید ہے منکر جو شریعت کے اصولوں کے مطابق منکر ہے اور ان میں سر فہرست شرک ہے بھی پھر اس کے بعد بدعات ہیں پھر قبائر ہیں ہاں جو شرک کا حکم نہ دیوے جو بدات شرکیات سے لوگوں کو روکے نہیں وہ اس جماعت یا اس صفت سے کم اصداق نہیں ہوگا وہ الائی کا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اشارہ شیخ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ جو باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں وہ اسی فریضے کی انجام دہی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کن تم خیر امتن خیرہ امتین اخرجیناس مرن معروف وطن بلّا ترجمہ آپ جانتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں شیخ نے آگے دوسری بات کہی یہ اہل حق یا دین حنیف کی عظیم نمایاں صفت ہے نشانی ہے کہ آدمی اس چیزوں سے متصف ہو دوسری چیز جس نے اس اصل الاصول کو خ... میں خلل ڈالا اس میں کوتاہی برتی شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لانت بھیجی ہے چنانچہ اور اس کے دین کو اہل کتاب کے دین کے مشابہ قرار دیا ہم میں سے اگر کوئی شخص نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اپنی طاقت اور علم کے مطابق کوشش نہ کرے چھوڑ دے ایک بڑا طبقہ ہے کون جھنجٹ میں پڑے کون ان سب چکروں میں پڑے ہاں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کو وہ بڑا کمال سمجھتا ہے کھانا پینا اور رفاہیت کو اختیار کرنا جی نہیں ایک مومن بندے کا کی زندگی یہ نہیں ہوتی یہ قرآن نے بتایا ہاں اب کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لانت کا مستحق ہے اور اہل کتاب کی طرح بن گیا قرآن کا کی دلیل دی انہوں نے لعین بنی اسرائیل علی لسان مریم کہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ داؤد علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام ان کی زبان پر لانت کیے گئے لانت بھیجے گئے کیوں ان کی لانت کا مستحق ہونے کی وجہ کیا تھی ظالی کا بھی ماں یاد یہ اس وجہ سے کہ وہ گناہ اور معاشیت کے کام کرتے تھے اور حد سے تجاوز ظلم و زیادتی کرتے تھے کانو آگے بتایا کہ اس کے ظلم زیادتی اور شریعت کی مخالفت کا ایک نمایاں عمل کیا تھا صفت کیا تھی کانو لا یا تنا کرن کرین کہ اس منکر کو جس کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے یا علم میں رہتے ہوئے انجام دیتے تھے ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے نہ انل منکر کے فریضے کو ترک کر دیا لبی اسا مکان یا عمل یا فیلون کتنا برا عمل وہ کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر ان کو برا بھی کہا ہاں بنی اسرائیل کو لانتی کہا نبیوں کی زبان پر لانت کا مستحق ٹھہرایا اب اگر اہل کتاب اس بنیاد پر لانت کے مستحق ہیں تو ہم اور آپ بھی اگر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی گمراہ اور غلط منہج ہمارے نسلوں کے عقیدے کو منہج کو بگاڑ رہا ہے غلط راستوں پر گمراہی کے راستوں پر لے جا رہا ہے تو اس سے ہم اس کو لوگوں کو متنبع کریں آگاہ کریں کہ دیکھو یہ گمراہی ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ لانتی کام ہے ہاں یہ میں اپنے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں جہاں تک میری بات پہنچے ہاں میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک کیا ہے سرزنش ہے اللہ رب العالمین کی جرف سے تمبی ہے ہاں یہ بات دوسروں سے پہلے اہل علم کو اس سے عبرت لینی چاہیے چنانچہ اللہ نے شیخ نے آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن نجات پانے والے لوگ وہی ہوں گے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں جو مجاملہ مجاملہ کہیں گے کیا چاپلوسی اور وہ چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو خوش کرنے والی کہ چلو پالیسی اختیار کر لیں اور اس کو مسلحت کا نام دیتے ہیں جو باطل کے ساتھ مجاملت اختیار کریں ہاں لیپا پوتی والا کام ہاں گائے بھی گابن بیل بھی گابن یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ہمارے ہاں یہ دعوت جو ہے نا اخوانیت اور اس کی آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اقامت دین کا حکم دیا ہے حکومت حاصل کرنی ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے قوت چاہیے اور پھر آپس میں جو اختلافی مسائل کو چھیڑنے سے یہ مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے لہٰذا آپ فاتحہ کرو کہ نہ کرو میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو شرک کرو کہ نہ کرو قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ ایک ہو جاؤ اگر آپ ایسے ہی دین کو دین کہہ رہے ہیں تو آپ کا اقامت دین میں دین کون سا ہے جب آپ توحید والا توحید اور سنت کو جانتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں تو اقامت آپ کی کس چیز کی ہوگی جس دین میں شرک ہو وہ دین دین نہیں ہے وہ انبیاء کا دین ہے ہی نہیں یہ ہمیں سمجھانا ہے لیکن یہاں توحید پر بھی جو ہے مجاملہ سمجھوتا کہ شرک کرو یا نہ کرو میں جماعت اسلامی کے ادارے میں کچھ دن رہا انہوں نے ایسی ہی باتیں کہی تو میں نے سوال کیا کہ کون سا دین کیا وہ دین انبیاء کا یا اللہ کا مطلوب ہے اقامت دین میں جس کے اندر شرک ہو خرافات ہو بدات ہو کہا نہیں نہیں آپ ہم نے ایسا کہا میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہا آپ نے فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو ہاں، یہ کرو کہ یا نہ کرو قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ ایک ہو جاؤ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ ہاں، جو ہم رد کر سکتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اخوانی اور تحریکیوں کا عجیب معاملہ ہے جو ہماری استطاعت میں ہے جو نبی کے منہج میں ہے کہ انفرادی طور پہ جو شرکیات پائی جاتی ہے اب اس کی اصلاح کیجیے وہاں کہتے ہیں تساموں برتا جائے ان کو نظر انداز کیا جائے اور جو ہمارے استطاعت میں نہیں ہے جو ہمارے دائرے میں نہیں ہے ہاں وہاں تشدد اختیار کر کے نوجوانوں کو شدت کے راستے پہ ڈالتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرو ان کا مجاہدہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو ہتھیار اٹھاؤ جس کی طاقت نہیں ہے اور ان کو جھونک دیتے ہیں بربادی کی طرف بربادی کے راستے پر تو یہ الٹا معاملہ آ, آ, یہ ان کے منحج کی خرابی کا نتیجہ ہے چنانچہ جو لوگ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہیں سے تہی کیا ہے آنکھیں پھیرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں باطل کے ساتھ مجاملہ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کی کوشش کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ نے ان کو عذاب کا کی وعید سنائی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا فلم مانسو معذک کی روح بھی انجین الدینانس لذینا یہ قیامت کا نہیں دنیا کے عذاب کا تذکرہ ہے وہ اخذنا انجائن الدینہ عانیسی وحزن لدینہ بعض کہ جب جس چیز کی ان کو نصیحت کر دی گئی تھی اس کو انہوں نے فراموش کر دیا تو وہ لوگ جو برائی سے لوگوں کو روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی ہاں، اور جن لوگوں نے وہ وہینہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت قسم کے عذاب میں ہم نے گرفتار کر لیا بیما کانو یف سکون اس وجہ سے اس چیز کے پاداش میں جو وہ فسق و فجور اور شریعت کی مخالفت کرتے تھے یہ عراف کی اس تناظر کی آیت ہے جو سنیچر کے دن ممنوع ہونے کے بعد شکار کرتے تھے مچھلیوں کا ان کا انجام بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ مومنین کے بل کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے قرآن نے کہا تو بعض اباد کہ مومن مرد اور مومن خواتین عورتیں با ایک دوسرے کے اولیاء ہیں دوست ہیں اس ولایت شرعیہ کی اہم صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز بیان کی یا مرونا انہونا المنکر کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اگر کسی سماج میں آپ رہ رہے ہیں مسلمان آپ کے سامنے منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ اس کی تمبی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تو آپ مومن مردوں اور عورتوں کی اس صفت سے تہی دست ہیں محروم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی اہم اہم ترین بڑے بڑے اس کے مقرب بندوں کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ وہ وصیت کرتے تھے کہ نیکی کا حکم دیا جائے برائی سے روکا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکمان حکیم کی وصیت کو نقل کرتے ہوئے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اپنی لکمان حکیم کی وصیت میں یہ یا بنیا صلاح و امر بال معروف ونہا انل ملکر وسبر علامہ سابق ان نادالکا کا من عزم الامور ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک کی ممانعت کے بعد جو اہم ترین وسیعت کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف نماز کے بعد امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی جو ہے تلقین کی اور پھر اس راستے میں جو مخالفت اذیت کا معاملہ ہوگا اس پر صبر کرنے کی نصیحت بھی کی پھر امر بالمعروف اور نہیں المنکر کے ترک کر دینے سے یہ جو عذاب آتا ہے ہاں ہاں، بعض اہل علم نے لکھا کہ امر بالمعروف اور منکر ہماری اجتماعی زندگی کے عمل تنفس کی طرح ہے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا عمل تنفس اس کو کہتے ہیں آکسیجن ہم کو مل رہا ہے ہم زندہ ہیں ایسے ہی ہماری اجتماعی زندگی میں سانس لینے کا عمل اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم امر بالمعروف اور نہیں منکر کو انجام دیتے رہیں گے اور یہ بات نصوص سے ثابت ہے جس میں سے ایک نس اس کو نس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ فریضہ یہ عمل ترک کر دیا تو دعا کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ام ممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں پیش کیا نقل کیا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا مرو قبل استجاب لکم کہ نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو اس سے قبل کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم تو برائی سے روکو ورنہ تم خود نصیحت بن جاؤ گے معاہدات بن جاؤ گے یعنی عبرت کا سامان کہ تمہارا ایسا انجام ہوگا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر جو ہے تمہارا تم سے عبرت حاصل کریں گے یعنی تمہارے تم سے لوگ نصیحت کریں گے نصیحت حاصل کریں گے اس بنیاد پر جو اللہ کی ناراضی اور سخت اور اللہ کی لانت تمہارے امر بالمعروف نہیں المنکر کے فریضے کو محمل قرار دینے اور چھوڑ دینے کی وجہ سے جو نتیجہ برآمد ہوگا تم اس میں جو ہے عذاب میں گرفتار ہوگے لوگ تم سے نصیحت حاصل کریں گے تم لوگوں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ گے اس عمل کو ترک کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بناتا ہے امام سفیان سوری کہتے ہیں کہ جب تم معروف کا حکم دیتے ہو تو تم مومن کی پیٹھ کو مضبوط کرتے ہو اور جب منکر سے روکتے ہو تو تم منافق کی ناک رگڑتے ہو ہمارے اسلاف کے یہ جملے ہیں آج میں معاف کیجئے گا میں ایسا محسوس کرتا ہوں اگر غلط ہو تو اصلاح کر دی جائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ایسے لوگ جو اہل علم اور دعات کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں اللہ ان کی اور ہماری اس دونوں کی اصلاح کرے غلطیاں سب میں ہوتی ہے ان کے یہاں منہج کی یہ کمزوری پائی جاتی ہے میرے نزدیک جو یہ سلف کی صاف صاف تلقینات کے خلاف ہے ہاں ہم یہ یہ دیکھیے یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مومن کی تائید نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو مومن کی تائید کر رہے ہیں طاقت دے رہے ہیں اور اگر معروف سے آپ منع کر رہے ہیں تو آپ منافق کی ناک رگڑتے ہیں لیکن آج کل ہمارے کچھ دعات کچھ علماء کچھ دین پرست دین پسند پسندی کا مظاہرہ کرنے والے بدتی کا ساتھ دیتے ہیں اور مومن کی اہل حق اور اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کے مخالفین کا ساتھ دے کر ان کو رد کرتے ہیں ہمارے بر صغیر میں یہ ماحول بہت عام ہے سوشل میڈیا پہ اس کو عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے اور خاص مجلسوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے نام پر ہمارے بعض دعات ایسے لوگوں کو جن کے یہاں منہج کی خرابی ہے اخوانیت ہے انحراف ہے ان کی تائید کرتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ان کی مخالفت سے روکتے ہیں اور اس کے بالمقابل برسر عام اہل السنہ وال کے ان دعت اور علماء کو جو کھلے عام توحید پیش کرتے ہیں بدت سنت کو پیش کر کے بدعت کا رد کرتے ہیں ان میں تنقیدی پہلو کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسا کرنے والا امام سفیان خوری کے اس قول کے بالکل الٹ کر رہا ہے کہ آپ اہل سننا وال جماعت کے دعات پر حرف گیری اور تان و تشنی کر کے ان پر تنقید کر کے آپ منافق کی تائید کر رہے ہیں مخالفین کی تائید کر رہے ہیں اور وہ ان کی تائید کر کے آپ مومنین کی ناک رگڑ رہے ہیں حق کی مخالفت کر رہے ہیں ایسا کر کے آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے میرے بھائی اور خاص طور سے میں اپنے بھائی ان بھائیوں کو جو دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ ایسی ہر کوشش اور آپ کا عمل جو کسی بھی شکل میں منافقین مخالفین کی تائید کا سبب بنتا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے پوری جماعت پورے دین کے سلسلے میں آپ کا جرم ہے جو بہت سنگین قسم کے نتائج ہاں قوم کے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی مرتب کر سکتا ہے چنانچہ اس پہ اس سلسلے میں آنکھیں کھولی جائے اور شیخ نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر خواہی اور نصیحت کا بھی حکم دیا ہے ہاں یہ اور اسے انبیاء اور مرسلین کا طریقہ بنا بتایا اور جو نبیوں کے طریقے پہ چلنے والا ہے اس کو بھی کہا ہے کہ ہمیں ان نصیحا کو اختیار کرنا چاہیے لوگوں کی خیر خواہی اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں نو علیہ سلاۃ السلام نے کہا القم حت حد علیہ السلام نے قوم سے کہا انی لکم ناسخ امین اور دیگر انبیاء کی دعوت میں یہی کہا گیا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہیں امانت دار ہیں اب نبی کی نبیوں کے طریقے پہ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر خواہی اختیار کرنا ہوگی اور خیر خواہی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے کے اس راستے پر مت چلے یہی ہے بدعت و خرافات اور شرک سے روکنا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بھاری کام ہے یا دشمنی ہے اختلافی مسائل کو چھیڑنا ہے تو ہم دین میں نصیحت کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے حضرت تمیم دارمی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین و ان نصیحہ بعض رات میں تین مرتبہ کہا دین سراسر خیر خواہی دوسروں کے بھلا چاہنے کا نام ہے پوچھا گیا لم یا رسول اللہ کس کے لیے تو آپ نے فرمایا للہ ہے ولے کتاب ہی ولے رسول ہی ولے امت المسلمین و آمت کہہ رہے ہیں کہ دین و نصیحہ دین سراسر خیر کا ہی ہے اللہ کے ساتھ اس کے رسول اس کی کتاب کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ آئمائے دین امامہ نے مسلمین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اس روایت کے بارے میں آپ نے شروعات سنی اور پڑھی ہوگی اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً پورا دین اور اس کی بنیادیں سمٹی ہوئی ایک حدیث میں جوامع الکلیم کا حصہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی میں سارے اللہ کے حقوق آ گئے توحید اور اس سے متعلقہ اس کی اطاعت فرما برداری تمام حقوق رسول کے ساتھ خیر خواہی میں رسول کے حقوق آ گئے کتاب کے ساتھ حقوق خیر خواہی میں کتاب کے ساتھ حقوق آ گئے اور ائمہ جو ابھی آپ نے سنا سموتا اور پھر اہما کے ساتھ خیر کا ہی ہاں اس کو لوگ بہت سر عام آج پرانی خارجیت اور جدید جو یورپ کی فکر ہے جمہوریت ہاں المانیت اور جمہوریت اس کے بنا اس کو ملغوبہ بنا کے ہمارے یہاں کا عام انسان بھی جو ہے وہ چلتے پھرتے وہ جو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ روئے بزا عام آدمی مسلمانوں کے اجتماعی اور بڑے بڑے امور میں بولے گا دیکھیے سوشل میڈیا میں دیکھیے مجلسوں میں دیکھیے ہر کس و ناکس حکومتی اور بڑے بڑے امور پر جو ہے تبصرے کرتا ہے بلا روک ٹوک ہر چیز میں تنقید کا پہلو علما کے کاموں پر تنقید عمرہ کی باتوں میں جو ہے کیڑے نکالنا تو یہ خیر خواہی کے سراسر خلاف ہے اب ہم اگر یہ خیر خواہی کرنے چاہیں اس حکم پر عمل کرنے تو عمرہ کو تقویت پہنچانا چاہیے ان کی سمعتات کرنی چاہیے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے دائرے میں معروف کے ساتھ جیسا کہ شرط بیان کی گئی ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کی حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی انہوں نے کہا نماز قائم کرنے زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلا چاہنے اس کی خیر خواہی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی شیخ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں یعنی یہ کتاب اور کتاب کو لکھنے یا جس موضوع موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے جواز اور اس کی شرعی حیثیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم شریعت کے ان احکامات کی بنیاد پر یہ کتاب لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی محض سامنے رکھا جائے اور آج اس کی بہت ضرورت ہے اس کے مفہوم کو عام کرنے کی لا الناس ان بت حق کہ لوگوں کی خوف اور دہشت کسی کی حیبت آپ کو اس بات سے ہرگز نہ روکے کہ آپ حق بات کہنے سے باز آ جائیں ہاں؟ لوگوں کا ڈر خوف سیاسی مسلحت اور فلاں اور فلاں جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اہل احوا وہ توحید اور حق کو پیش کرنے کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو مصیبت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی حیبت تمہیں حق کہنے سے نہ روکے ایزا را ہو اور شہید ہو ہاں یا جب کوئی شخص اسے دیکھے اور اس کو اس کا مشاہدہ کرے یا وہاں موجود ہو تو کسی کی حیبت اور خوف انہیں اسے جو ہے حق بات کہنے سے نہ روکے کیوں کہ اگر آپ نے حق کہہ دیا فن لا جل تو ایسا کہنے سے وہ یہ حق بات کہنا تم کو موت اس کو اس آدمی کو موت سے قریب نہیں کرے گا بولا من ان اور نہ ہی رسک سے دور کرے گا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا فطرت کے موافق ہے آپ کو ہم کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے ہاں لوگوں کا تو کوئی کسی سے ڈر خوف کھانے کے بعد وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو حق بات کہنا رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی موت کا جو متعینہ وقت ہے اس سے کہیں زیادہ قریب آپ کی موت کو نہیں کر سکتا اور آپ کا جو مقررہ رسک ہے نا اس رسک سے تم کو دور نہیں کر سکتا جو اللہ کا مقدر ہے تم کو وہ مل کر رہے گا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا کسی کے خوف سے حق کلم حق کو بیان کرنے سے نہ باز آئیں نہ رکیں ہاں کہ وہ حق بات کہے گا یا کوئی عظیم اور اہم خبر کو بیان کرے گا یہ مسد احمد کی روایت ہے پھر کہا کہ سم ان بیان الحق ورد الباطل کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کو بیان کرنا باطل کا رد کرنا اور اس کو جو ہے مٹانا یہ ہمارے دین قویم کی بہت عظیم اساس ہے بنیاد ہے اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے امر بالمعروف معروف نے منکر کا کام تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ ہمارے اسلاف نہ کرتے خوارج ہاں متضلا جہمیہ قدریا روافظ اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کا رد نہ کیا جاتا قبر پرستی تصوف تو آج کیا صورت حال ہوتی عام آدمی کے سامنے کیا دین کی کیا شکل بنتی وہی جو پچھلی امتوں میں ہوا حق اور باطل اس طرح سے مختلط اور گڑمڑ ہو گئے کہ ایک عام انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا اور آج بہت سارے دعات کے غلط تعامل کی وجہ سے بعض علاقوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پر کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حق کو کہاں تلاش کریں کیسے جانے نشاندہی کریں ہاں یہاں کے علماء جب تڑپتے ہیں اور وہاں کے علماء جب بولتے ہیں تو جو بولتا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے یا اس قسم کی اور بھی باتیں لیکن یہ تو ان کے ازر لنگ ہے مگر یہ بات ہے کہ امر بالمعروف نہ منکر کے سلسلے میں کوتاہی برتنے سے یا خاموشی اختیار کرنے سے صورتحال یہی بن جائے گی اور اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت ساری دلیلیں اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے دین کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمیں ختم کر دے گا نئی قوم پیدا کر دے گا جو یہ کام انجام دے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کے نصوص میں یہ مضمون موجود ہے لہذا کہہ رہے ہیں کہ حق کو بیان کرنا اور باطل کو رد کرنا یہ دین متین کی ایک اساسی چیز ہے اور اس کی حفاظت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اگر یہ کام نہ ہو تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا حق اور باطل مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے جیسے پچھلی قوموں میں ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی من من البینات ما کہ جو لوگ ہماری کتاب میں بینات دلائل اور ہدایت کی جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے اسے چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے بیان کر دیا ہے ہم نے نازل کیا بیان کیا کھولا یہ اللہ رب العالمین کا کیا یوں ہی یوں ہی معاملہ ہے مذاق ہے ہاں کہ اللہ کے نے اپنے رسول کو مبوس کیا قرآن کو نازل کیا قرآن کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کا اتنا زبردست نیٹ ورک بنایا رب العالمین نے جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس آج موجود نہیں ہے یہ خود ایک آپ کی حقانیت کی دلیل ہے غور کیجئے قرآن اور حدیث یہ غیر مسلم مستشرقین یورپ اور امریکہ کے علماء کو اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث کو محفوظ بنانے محفوظ رکھنے صحیح اور سکیم کے درمیان تفریق کرنے کے لیے جو اصول اختیار کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دنیا میں کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے اس فلم کا اس فن کا یہ نتیجہ ہے فن اسماع الرجال اور فن حدیث کا کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کا حرف حرف نقطہ نقطہ ہمارے لیے معتبر ہے پوری دنیا کے سامنے ہم پورے سے پیش کر سکتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا یہ اسی شکل میں ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی زندگی کا ایک عمل عبادات منہج اور طریقہ یہ پہلے دن کی طرح روز اول کی طرح آخر تک ہاں آپ کی وفات تک پوری تاریخ کی روشنی میں ہے یہ بات اکثر ہم سیرت کے باب میں پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ عیسائی پادریوں اور علماء کو انسائکلوپیڈیا کے واسطے سے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ یہ اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی زندگی زیادہ سے زیادہ پچاس دن کی معلوم پڑتی ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی ولادت سے وفات تک پوری کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایسے ہی ہوا جی نہیں یہ اللہ کا انتظام ہے انا نخل و نزل نزدیک عملی اور حقیقی جیتی جاتی تشریح اور تفسیر ہے اب اللہ نے یہ اہتمام کیا قرآن اتارا اس کی حفاظت کا انتظام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا انتظام کیا اس کے لیے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے قرآن کے اور اس کے علوم کی مختلف شاخیں ترتیب دی حدیث کے فن کو اختیار کر کے اپنی زندگیاں اس کے سلسلے میں کھپا دینے کی انہیں توفیق دی پوری زندگیاں کھپا کر اس دین کی حفاظت کی اور ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں ہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا وہ بیان کر رہا ہے آپ کو اور ہم کو پتا معلوم ہے اور ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں ہاں، مولی صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اب اس نے تھوڑا چندہ وندہ زیادہ دیا ہے تو ہم راستہ بتا رہے ہیں کہ حلال یہ حلال کا راستہ ہاں، ہندوستان پاکستان میں اس کی شکلیں آپ اور یہاں بھی ہوگی دوسری جگہوں پر بھی ہوگی ہاں؟ ہم نے ہم نے اکٹھا تین دے دیا ہمارا مسئلہ کہتا ہے کہ تین طلاق واقع ہو گئی اور حلالہ جو ہے وہ فطرت قبول نہیں کرتی ہاں، عارضی نکاح اب کوئی راستہ نکالیے مولوی صاحب ہاں یا پھر حلالے کی خفیہ کوئی شکل اختیار کی جائے ہاں، میں بھی اس طرف جاؤں تو بڑا لمبا وقت چلا جائے گا برٹش کی ایک رپورٹ آئی تھی پاکستانی اخبار میں میں تو پڑھ کر شرمندہ ہو گیا تھا کہ کچھ علماء حلالہ سینٹر چلا رہے ہیں کرواتے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بناتے ہیں بعد میں اس کی بنیاد پر بلیک میل کرتے ہیں یہ وہاں کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی جسے وہاں کے شکریہ کے ساتھ ہندوستان میں چھاپا گیا تھا میں نے جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا حوالوں کے ساتھ ہاں یہ ہے ہاں بینک میں کام کرنے والے مسلمانوں کی جیب میں جو ہے کچھ علماء کے فتوے ہیں کہ بھائی یہاں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ایسا ہے ایسی ضرورت ہے اس لیے یہ جائز ہے اور ایسے ایسے ہیلے بہانے ہیں موجود کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنایا جاتا ہے کوئی یہ کیا ہے ایک طرف آپ سے آ کے ایک مفتی مستفتی پوچھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے آپ ہمیں بتائیے آپ قرآن و حدیث کے بجائے اپنا مسلک بتا رہے ہو تو قرآن و حدیث کو چھپا رہے ہو پہلی بات اور غلط بتا رہے ہو یہ مزید جرم کر رہے ہو ہاں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات ہے لیکن اگر اللہ رب العالمین کا ڈر اور آخرت پر ایمان انسان کے اندر کمزور ہو تو ایسی جرت و جسارت کر سکتا ہے ہاں یہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل شدہ بینات اور ہدایت کو جو اللہ نے صاف صاف بیان کر دی اسے چھپاتے ہیں ہاں کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف بیان کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت بھیجتا ہے اور لانت گر لانت بھیجتے ہیں اللہ کی لانت ان پر پڑتی ہے پھٹکار لانت اللہ سے کی رحمت سے دوری ہاں رحمت اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے دنیا اور آخرت میں ہم سانس نہیں لے سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا پوچھا گیا کہ آپ بھی کہا ہاں میں بھی ہاں میں بھی اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے وے. اب لانتی شخص رحمت سے دور ہے یہ وہ شخص ہے خاص طور سے دعات علماء حق کے مخالفین اپنے کان کھڑے کر لیں اس قرآن کی آیت کو پڑھیں ہاں بصیرت کے ساتھ دل کے ساتھ میں تو سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ایمان والا قرآن کو ماننے والا اس آیت کو جاننے والا کیسے یہ جسارت کرتا ہے کہ حق کو چھپا کر باطل کی تائید کرے ہاں صحیح کی جگہ صحیح کو جانتے ہوئے غلط فتوا صادر کرے چنان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ بھی لانت لانت لانت بیچتا ہے لانت فرماتا ہے اور لانت گر دنیا میں جتنے فرشتے ہوں یا دوسرے لانت کرنے والے وہ سب بھی لانت بیچتے ہیں استثنا کیا کہ اس کو الدین تابو و اسلح کا الاطب علیہ مانت طباب الرحیم سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی پلٹے اصلاح کی اور صاف صاف حقائق کو بیان کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کروں گا اور میں خوب توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس قوم کے کچھ لوگ جو مچھلی پکڑنے والا معاملہ ہوا کہ اس میں سے ایک نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو آپ آیت ملاحظہ فرمائے کتاب میں یا وہ اس قالت امت من ہوں لمت قوم ان لاہو کو ہوں اور معذبہ ہوں کہہ رہے ہیں معذب کہ اس قوم کو ایسے لوگوں کو آپ کیوں سمجھا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا عذاب دینے والا یا ہلاک کرنے والا ہے تو ہاں، شدید عذاب سے دوچار کرنے والا ہے تو یہ جو نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کر رہے تھے انہوں نے کیا وجہ بتائی ماضرت ولا الحم یت دو وجہ ہے اس وجہ سے ہم کو بھی نہیں انل منکر کا کام کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے جناب میں عذر پیش کر سکیں ہم اپنا بچاؤ کریں گے کہ ہم نے تو اپنا اپنا کام کر دیا ذمہ داری نبھائی پروردگار ہم اصلاح نہیں کر سکتے یعنی توفیق نہیں دے سکتے لیکن ہم نے اپنی کوشش کی یہ اپنے رب کے جناب میں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے عذر ہوگا ہمارے لیے اور ایک اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ بلا الحم تقن ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے وہ تقوا اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آگے نقل کیا کل الحق کا ولو خانہ مرن نیچے حوالے آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ حق بات کہو چاہے وہ جو ہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو ابو علی ادک کہتے ہیں کہ حق کو دیکھ حق کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے والا آپ ایک سچی بات کو حق بات کو جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کر رہے ہیں تو کہا کہ وہ شیطان اخرس گونگا شیطان ہے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے لیکن اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے آپ شیطان ہیں کیا آپ کو حق بولنا چاہیے نہیں بول رہے ہیں ہاں اس کے بالمقابل جو باطل بات کہتا ہے جو با جو کہہ رہا ہے اپنی اللہ کی دیوی اس زبان کا استعمال کر رہا ہے لیکن باطل کہہ رہا ہے غلط منہج بیان کر رہا ہے شرک کو صحیح کہہ قرار دے رہا ہے قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و دین کو توڑ مروڑ کر غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط بیان کر رہا ہے تو کہا کہ وہ شیطان ناطق ہے یعنی شیطنت کس وجہ سے ہے کہ آپ اس زبان کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں جہاں بولنا چاہیے خاموش ہیں جو جس کو نہیں بیان کرنا چاہیے آپ اسے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں یہ دعوت حق نہ پیش کرنے والے جو خاموش ہیں ان کے لیے بھی تازیہ مطلب اس قول میں دلیل ہے عبرت ہے یہ ابو اس ایک قول ہے صاحب کا رحمہ اللہ اور جو لوگ باطل باتیں بیان کر رہے ہیں غلط فتوے دے رہے ہیں جن کی غلط تشریح کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تازیانہ ہے وقت قال اہل العلم اہل علم کا یہ فرمان ہے کہ من عالم حجتن من عالما حجت علام علم عالم جو علم رکھتا ہے جانتا ہے یہ اس شخص پر حجت ہے جو نہیں جانتا کتنی پیاری بات ہے یہ اہل علم کی اہمیت و فضیلت بھی ہے اور اہل علم کی ذمہ داری بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اگر شیخ مختار کو ایک فتنے کا علم ہے اور آپ کو نہیں ہے تو ان کا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں یہ ان کی ذمہ داری ہوئی اور یہ آپ کے لیے حجت ہے جب یہ قابل اعتماد ہیں قرآن و حضنت کو بیان کرنے والے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ منہج حق کے پر گامزن شخص ہیں تو آپ کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے ان کی بات کو ماننا چاہیے اگر بال فرض آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ کسی اور سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں لیکن آپ سن کر انسنی ہی نہیں کر سکتے کہ جو جانتا ہے علم والا ہے وہ نہ جاننے والے کے خلاف حجت ہے ہاں چنانچہ ان کو دیکھتے ہوئے اس پہ رف یہ اتنا ان کا ایک یہ دیر صفحے کا جو ہے پورا کر لیں جو ان کے بعد جو دو چند ملاحظات ہیں اس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے میں اس کی اہمیت سمجھ کے اس کو تھوڑا بیان کر رہا تھا تو کہا کہ یہ جو دلائل ابھی ہم نے پڑھے امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر آپ غور کیجئے گا کہ انہوں نے مختلف جوابی سے قرآن و سنت کی دلیلیں دی صفات نہ کرنے پر انجام وغیرہ وغیرہ ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہ منکر کہ ان دلائل کی روشنی میں چلتے ہوئے جو کہ اللہ اس کے رسول اس کی کتاب مسلمانوں کے امام اور عام لوگوں کی خیر خواہی پر بھی مشتمل ہیں اور حق کے بیان کرنے کی طرف ابھارتے ہیں ہاں اس کو چھپانے سے ڈراتے ہیں کہ آپ حق کو جان کر اسے چھپا لے ہوئے تو یہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا ہاں منکر کام ہے آپ حق کو جانتے ہوئے اسے چھپائیں امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہ دیں ہاں الحراف کہہ رہے کہ فعن امین المنکرات اس لیے کہ عظیم منکرات میں سے ایک منکر یہ ہے کہ آپ اللہ کے سرات مستقیم سے منحرف ہوں رب العالمین کی توحید میں تساہل اور کوتاہی برتیں اور اہل بدت اور مبتدئین کے ساتھ جذباتیت کا مظاہرہ کریں لگاؤ کا نرمی کا مظاہرہ کریں نرمی کا مظاہرہ کریں ان کی عظمت شان کے قائل ہوں ان کو بڑا بتائیں ہاں ہمارے یہاں آج کل یہ چل رہا ہے کہ بھائی بدتیوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں گلیمر میں ایک بات خود بات میں ہمارے یہاں کہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے سوچیے کہ اگر حتموسا علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے میں جو فرون کی حیثیت تھی حکومت بادشاہ طاقت اقتدار اگر وہ حضرت موسا کے پاس ہوتی اور حت موسا کی طرح ہوتا کہ کوئی ساتھ نہیں کوئی طاقت نہیں دنیاوی اور مادی اعتبار سے کوئی اقتدار قوت دولت نہ ہوتی تو کیا بنتا صورتحال کیا بنتی ہاں شیخ اگر اور یہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے یہ اس میں تسلی میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں اہل حق کے لیے تسلی اور اس کا قوت کا تقویت کا سامان بھی ہے یہ اللہ کی آزمائش کا ایک پہلو ہے کہ اہل باطل طاقتور دکھائی دیتے ہیں صاحب اقتدار ہوتے ہیں اگر سوچئے کہ میں نے جیسا کہ آپ سے سوال کیا کہ اگر فرعون کی جگہ موسا علیہ السلام ہوتے طاقت بادشاہت قوت میں اور فرعون فرعون کو کوئی پوچھنے والا ہوتا کیا اس کے پاس نہ دنیا کی قوت و طاقت ہی نہ دلیل ہوتی سوال ہی نہیں تب وہ کہہ سکتا کہہ پاتا انا رب کو ملالا وہ سرکشی اور مظالم ڈھا پاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں؟ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں انبیاء کرام کی حیات طیبات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اور سرداران قریش مظاہر طاقتور نظر آ رہے ہیں مکی زندگی میں ہاں؟ اور انعام رکھ رہے ہیں کہ جو سر لائے گا اس کو سو اونٹ کا انعام دیا جائے گا سید نبر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کے لیے بات پھیلے نا اس لیے سمیٹتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا حصہ ہے اور ہمارے امتحان کا پہلو ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ اعتبار سے اہل بدت اور اہل باطل طاقتور نظر آتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان اس پر شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے مسجدوں عبادت گاہوں پر جو ہے نشانہ باندھا جا رہا ہے قانون بنائے جا رہے ہیں عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں شام میں مصر میں فلاں فلاں چیچنیا بوسنیا ہاں جن کا تذکرہ سن کے بھی ہماری آنکھیں چھلک جاتی ہیں ہمارے نیندیں اڑ جاتی ہیں اگر اہل درد ہیں مسلمان ہاں جو اپنی اسلامی جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی پکڑ کا معاملہ کیوں نہیں ہوتا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اس کی جو ہے تقدیر اور اس کے قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں جو بہت ساری حکمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اب ایسی چیزوں کو دیکھ کر دنیاوی شان دیکھ کر کسی بدتی کو طاقت قوت حاصل ہے اور کوئی اہل حق میں سے کوئی فرد اس کی عظمت اور تعظیم کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ اتنا دنیا میں وہ جو ہے مشہور ہے اس کے حکومتوں میں اتنے بول چال ہیں اور جو ہے گلیمر رکھتا ہے ٹی وی چینل پہ آتا ہے اس کے فالوورز اتنے ہیں اس کے فلاں فلاں ویوز اتنے ہوتے ہیں تو لہٰذا میں اس کو اگرچہ بات ہی لیکن اس کا ساتھ دوں تعریف کروں تاکہ میرا بھی کچھ کام بن جائے تو جو ان کی تعظیم شان کرتا ہے اور ولاط امور جو ہمارے حکام ہیں عمرہ ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا ہے ہمارے ملکوں میں ان ملکوں سے باہر آپ جائیں تو مسلمانوں کا ایک عام مشغلہ نوجوانوں کا وہ بن گیا ہے عجیب و غریب یعنی کیا کہیں گے اس کو افراتفری ہے کہ جو کام ہمارے لیے مفید ہے تعلیم تربیت علماء سے استفادہ توحید سنت ذکر و اسکار عبادات ان سے آدمی ہٹ کر موبائل میں واٹس ایپ پہ ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے حکومتی امور پر فیصلہ جو چرچے کر رہا ہے اس پہ کر ایسے امور سے جڑا ہوا ہے جو اس کے لیے اور امت کے لیے فائدہ مند قطعی نہیں ہے ایما نے لکھا علماء کرام نے لکھا آج ہمارے سلفی علماء اس پر زور دے رہے ہیں نوجوانوں کو لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں من حسن اسلام المرء تعلق پدر کو مالا یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے آدمی کے کہ لایانی چیزوں کو آپ ترک کر دیں اب آپ اگر حکومت اور فلاں اور فلاں پہ تبصرے کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اس تبصرے سے کوئی اصلاح کوئی فرق کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ دیکھیے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہو رہا ہے جس چیز میں آپ کا آپ کے گھر کا آپ کی امت کا فائدہ ہے وہ کام کیجئے اور یہ تحریکیت یہ جذباتیت یہ فلاں اور فلاں نعرے شور ہنگامے ٹویٹر پر اور واٹس اپ پر جو ہے مختلف قسم کے تبصرے کرنا راتوں کو جاگ کر مختلف قسم کی باتیں اور تنز و تاریخ کرنا اس میں آپ کا یا امت کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے تو بلاتے امور پر جو ہے یہ تبصرے کرنا اور عام لوگوں کے دلوں میں جو ہے بغض انعات کو پیدا کرنا یہ حکام ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اور اس پہ تبصرہ کر کے آپ جو ہے لوگوں کے اندر بغض اور انعات اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے اندر جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں ہاں خاص طور سے نئی اور نئی نسل اور نوجوانوں کے اندر اہل علم اور علماء کے خلاف بغض اور انعات کو فروغ دینا یہ علماء اتنا مسلمانوں پر مصیبت آ رہی ہے علماء خاموش ہیں ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں فلاں آدمی کام کر رہا ہے اور پھر جھوٹ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں آدمی کے اسٹیج پر آ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جبکہ وہ جھوٹ ہے اور علماء نے آج تک یہ کارنامہ انجام نہیں دیا اب ایک چیز کو بنا کر جو ہے ایک کام کو کسی نے کیا فلاں نے نہیں کیا تو علماء کے خلاف اس کو جو ہے ایک مقدمہ بنا دیا اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اگر وہ صحیح بھی ہو کسی کے ذریعے سے کسی نے اسلام قبول کیا ہو تو یہ علماء کی اپنی خدمات اور میدان کے سلسلے میں ان کی کوششوں قربانیوں کو مسترد کر دینے کا جواز نہیں بن جاتا ہاں اور پھر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ دعووں کا زمانہ ہے ہاں ایک دائی کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جو ہے ایک ایک سال میں ایک لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے حیرت انگیز بات ہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہوا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے علم کے مطابق صرف ان کی کوشش سے ہاں دوسرے پہلے سے مسلمان ہو گئے اسٹیج پہ بلا کے کلمہ پڑھ لیا دو سال پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا اسٹیج پہ بلا کے جو ہے ان سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور شو یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان ان کے ذریعے سے ہوئے میں ان کی شخصیت پر تنقید مقصود نہیں خیر خواہی امر بالمعروف نہیں منکر کر اگر آپ دائی حق ہیں تو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا طریقہ دعوت میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو بنیاد بنائیں غلط پروپیگنڈا کریں آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں نمبیا کا منہج آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے خیر تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی کہ نصیحت اور شفقت مسلمانوں کے ساتھ شفقت یہ ہے کہ ان منکرات کو بیان کیا جائے اور دنیا اور آخرت میں ان منکرات اور خرابیوں کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے ڈرایا جائے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا شاندار قول نقل کیا اس قول کو یاد کر لیجئے یہ کہتے ہیں کہ سنت کا حکم دینا اور بدت سے روکنا یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہے جو آج بہت سارے اصحاب دستار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ لوگوں کو اگر آپ بدعت کا خرافات کا رد کریں خیر مسلمانوں میں آپ اختلاف پھیلا رہے ہو فضائل بیان کرو حکومت قائم کرنا ہے تو یہ چیزیں چھوڑ دیجئے ہاں، اور نہ جانے کیا کیا یہ منہج کی خرابی ہے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم فرمائے ہاں، ان کے درجات بلند فرمائے کیا بہترین بات کہہ رہے ہیں کہ سنت کا حکم دینا بدت سے روکنا بدت سے آپ کو روکنا پڑے گا اگر آپ بدت پر خاموش ہو تو آپ اہل حق نہیں ہیں آپ دین کی خدمت انجام دینے والے نہیں ہیں یہ اہل حق کی ایک پہچان ہے بار بار میں کہتا ہوں اور اس پر بہت سی دلیل نصوص ہے کہ آپ اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی تحریک کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو آپ دین کی دعوت دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں بدت کو برداشت کر رہے ہیں چپ ہیں ارے فضائل دیکھیے سونے کے آداب چلنے کے آداب فلاں چیز کے آداب آپ یہ بیان کر رہے ہیں اور نہ جانے دوسرے کچھ آپ کے خاص خاص طریقے ہیں وہ اختیار کے نبی کی علم کی کی تعلیم کے مطابق میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا جماعت اسلامی والے ارے وہ ہیں آپ بیان کیجئے ذرا اس مسئلے کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے کہا ہماری پالیسی کے خلاف ہے میں نے کہا آپ کی پالیسی قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہا نہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو میں نے کہا سمجھائیے صاحب وہ قیامت تک نہیں سمجھا سکتے لیکن کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں ایسی چیز جو ناقابل فہم ہے چنان سے شلامہ ابن تہمیہ کہتے ہیں کہ سنت کا حکم دینا بداج سے منع کرنا یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے میں داخل ہے امر بالمعروف بالمعرو المنکر میں اور یہ نیک امال میں بہت بڑا بلکہ افضل ترین نیک عمل ہے فرائض کے بعد یہ بہت اہم معاملہ ہے ایسے سلف کے آپ کتنے اقوال پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوافل عبادات کے مقابلے میں بدعت کا رد کرنے والا یہ زیادہ افضل انسان ہے یہ زیادہ اہمیت کا کام کر رہا ہے شیخ علامہ ابن عبد العزیز ابن عبداللہ ابن باز کا یہ قول پیش کر کے ابھی کے درس کو ہم جو ہے منقطع کریں گے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ حقیقت کی وضاحت کریں ہاں اور ہر جماعت سے مناقشہ جماعت اور جمعیت سے مناقشہ کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کو اختیار کریں اور اس راستے اور خط پر چلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے بنایا ہے متعین کیا ہے اسی راستے کو اختیار کریں اتنی سادی سمپل اور زبردست مضبوط بات یہ ہمارے ہاں، سلفی علماء کی خوبی ہے ہاں انتہائی مضبوط اور مستحکم اس کو ہلکے سے نہ گزرے غور سے پڑھیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ حق کو بیان کریں ہر جمعیت اور جماعت کا مناقشہ کریں تفتیش کریں ہاں اور تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کو اختیار کریں اور اس راستے پر چلیں جو رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیا کھینچا ہے اس خط کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف بلایا ہے ہاں ومن تجاوز لیکن جو شخص اس سے تجاوز کرے اس سے ادھر ادھر ہٹے گا وسطمر رفیع اور لے مقاصدہ لا کسی شخصی مسلحت کی وجہ سے یا کچھ ایسے مقاصد کی بنیاد پر جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اگر کسی بھی مقصد کے تحت اس راستے کو جو اللہ اور رسول کا متعین کیا ہے اس سے ہٹتا ہے تو فن الواجبا تشہیر ابھی یہ بہت اہم ہمارے علماء اور دعات بھی سن لے ہوئے جو مسلحت کی بات کرتے ہیں کہ پھر واجب ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے اس کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخواسرا کا نام لے کر کہا کہا خارجی پیدا ہوں گے ان کی ایسی ایسی علامت ہوگی جس کو جو ملے گا جس کو ملے گا اس سے یہ یہ معاملہ کرنا آپ نے نام لے کر ہمارے لیے سنت مقرر کی ہے کہ باطل پرس اور ایسا شخص جو قوم اور امت کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس کی تعین اور نشاندہی کی جائے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ارے نام کیوں لے لیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے کبار علماء جو منہج سلف کے سختی سے پابند اور صحیح منہج کو اختیار کرنے والے ہیں وہ اپنے زمانے کے اہل بدات کی نشاندہی کرتے ہیں خاص طور سے جن کی جو مشہور نہیں ہے جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو ٹال کر صرف باطل کا رد کیا جائے گا اصل مقصد یہ شیخ فوزان صاحب سے فتوا پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا تفصیل سے کہ اصل مقصود ہے خطاؤں کو رد کرنا غلط بات کا رد کرنا لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے لوگ متاثر ہیں اسے بڑا دائی سمجھ رہے ہیں اسے اس کو قابل تکلیف سمجھا جا سکتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ عام آدمی کو جب ہم اس کا نام نہ لیں تو وہ سمجھے گا کہ یہ اسلام کا دائی ہے یہ بہت صحیح منہج کا حامل اور بردار ہے لہذا اس کی باتوں کو اس کے پیچھے چلنے لگے گا ایسے لوگوں کے بارے میں نام لے کر تردید کرنا ضروری ہے کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ الواجب تحزیر امین ہو اور اس سے ڈرانا واجب ہے ممن عرف ممن عرف الحقیقہ ان لوگوں کا جو حقیقت کو جانتا ہے حتٰ بناس ہو طریقہ عارف حقیقت عام رحیم یہاں تک کہ تاکہ کیوں بتانا ضروری ہے ڈرانا ضروری ہے تاکہ عام آدمی ان کے طریقے سے اجتناب کرے بچ جائے اور ان کے ساتھ وہ شامل اور داخل نہ ہو جائے جو ان کی حقیقت کو حقیقت ابر کو جانتا نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ بغیر جانے ان کے ساتھ لگے گا فیوز الو ہو تو وہ لوگ اسے گمراہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا خوف جس کا ہے گمراہ کرنے والے ائمہ کا ہے اور یہ ائمہ جگہ جگہ اگے ہوئے ہیں ابڑ رہے ہیں ابلے ہوئے ہیں ایسے ہی کوئی صحابہ پہ تنقید عالم نہیں ہے ہمارا جاہل آدمی گلیمر دیکھ کر لائک کرنے والوں کی تعداد دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا ہاں وہ صرف ہانی طریقہ مستقیم اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے نشاندہی نہیں کی تو یہ ان کے پیچھے چلیں گے گمراہی کا شکار ہوں گے اور وہ لوگ انہیں سرات مستقیم سے پھیر دیں گے جس کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ وہ انا حاضہ سراتی مستقیم فتب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی اتباع کرو فتفر رقب عن رقبیل اور اور ان ان لوگوں راستوں پر نہ چلو جو تم کو دوسرے راستوں پر نہ چلو جو تم کو اللہ کے متعین کیے ہوئے راستے سے ہٹا دیں گے ہاں ظالکم بھی ہمارے یہاں تحریکی حضرات کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدعت اور مناحج کو مقرر یا مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوسرے راستوں پر چلو گے تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے کون سی بات مانی جائے سوچیے ہاں، اللہ کا راستہ اختیار کیا جائے سمجھا جائے دوسرے راستوں کو سمجھ کر اس کا رد کیا جائے یہ اتحاد کی شکل ہے نجات کا راستہ ہے ورنہ اگر یہ اللہ تعالی کا تاکیدی حکم ہے وسیعت ہے تاکہ تم بچ جاؤ اپنا بچاؤ کر لو آگے شیخ نے اتنی ساری محروضات کے بعد جو بات کہی وہ یہ کہ آج بہت سارے مناحج طریقے دین کے دعوتیں ہمارے ارد گرد اور سماج میں جو موجود ہیں آبادیوں میں دکھائی دے رہی ہیں ان گم گمراہ فرقوں میں جس نے جو ہے ایک دین کا لباس پہنا ہوا ایک منہج ہے ان میں سے ایک اخوان المسلمین کا منہج بھی ہے یہاں صرف انہوں نے ایک نام لیا ابھی شیخ کے خطاب کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں عالم عرب میں اخوان المسلمین کی جو فکر ہے ہاں نائنٹی فائیو پرسینٹ بعض امور میں ان کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے وہی فکر جماعت اسلامی کی ہے اور پھر وہی فکر جو ہے بہت ساری جو شدت پسند تنظیمیں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں انہوں نے اسی سے جو ہے قصب فیض کیا ہے اسی کی فکر سے استفادہ کیا ہے بلکہ سید قطب جنہوں نے پورے عالم اسلام کے جو ہے معاشروں کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا اور جمعہ اور جماعت سے جو ہے کہا کہ جب تک امیر نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ پڑھنا ضروری نہیں سب چھوڑ بیٹھے تھے تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے یوسف القرضاوی ان کا بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ابو العلیٰ مودود صاحب کی کتابوں سے متاثر ہو کر اس کو انہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا ہوں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں ایک نام لیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج مسلمانوں کے درمیان یا عالم اسلام میں جس منہج نے گویا آج بہت ایک اثر اختیار کر لیا ہے اور اسلامی تحریک کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے ہاں وہ ان میں سے ایک اخوان المسلمین کا منہج اور فکر ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی کتاب میں بھی دیکھیے کہ جمع غفیر بہت بڑی تعداد اس کے سمندر میں ڈوبی جا رہی ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اخوان المسلمین کا اخوانی المسلمین اس کا ذکر کروں ہاں، علماء کے سامنے طلاب کے سامنے اور عوام کے لیے یعنی علماء طلاب اور عوام ہر اعتبار سے ہر سطح پر ان کا ذکر کیا جائے ہاں ہاں کہ تاکہ اس جماعت کے متعلق جو ہے پوری پوری حقیقت واضح ہو جائے ہاں اور لوگ اچھی طریقے سے اس پر پڑے پردے کو ہٹا کر دیکھ لے میں اس لیے کہ خبر آپ نے جو سنا یہ معائنے کی طرح نہیں ہوتی وما رائن کمن سمیا اور دیکھنے والا اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جس نے سنا اور جو شخص جان گیا بعض چیزوں میں ہاں اس ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو ایک لمبی مدت تک ان کے ساتھ رہا ہو ہاں یا جس کو او ما کتب بعض اہل یا اس چیز کو جس نے بعض اہل علم نے ان کو پہچان کر جو ان کے بارے میں لکھا اور اس کو ان کو سمجھ کر لکھا یہ اس کی طرح نہیں ہے بعض یعنی یہ ان کی بات کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کروں کہ اہل علم اور جو لوگ جانکار ہیں انہوں نے ان اس جماعت کے بارے میں جو کچھ مشاہد اور پکی مختہ خبریں اپنے تجربات اپنے علم اور مشاہدات اور خود ان کے قائدین کے اقوال کی روشنی میں جو کچھ جانا جو بیان کیا وہ جاننا بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ ہم ان کے بارے میں جو ہے صحیح فیصلہ کر سکیں اور پھر اس دنوں میں اس دنوں نے ان کے منہج اور طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کلام کو کچھ حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پھر انہوں نے پانچ باتیں بیان کی ہے ملاحظات کو پیش کرنے سے پہلے یہ پانچ باتیں جو ہے اس حیثیت سے اہمیت رکھتی ہیں گویا یہ آگے جو پیش کیے ہوئے ملاحظات ہیں اس کی وجہ تعلیل اور حکمت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں بیان کیا کیا ضرورت ہے کیا اہمیت ہے اس کا ان پانچ نکات میں تذکرہ ہوگا ہم اگلے درس میں اس کا سرسری طور سے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے اور پھر آپ اس پر مطالعہ کر کے اس پر غور کیجیے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں باطل کو باطل کی شکل میں جاننے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے حق کو اختیار کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے وہ آخر الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد